حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کپڑے زعفران سے رنگا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑوں کو اس سے رنگتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ